مبارکہ کے آیات کی روشنی میں ہوتی رہی ہے اللہ جل شان و ہم تمام کو اپنے بدن کی حفاظت کی بھی توفیق دیں اور اپنے دل اور اپنے قلب کی حفاظت کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے دل اصل میں ایک بادشاہ ہے ہم سب کا دل جو ہے وہ ایک بادشاہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علائن فل جسد مضوا ادا صلحت جسد و کلو و فصد الفصد فسد الجسد و کلو اللہ بھائی القلب خوب سن لو اللہ کے نبی فرماتے خوب سن لو علائن فل جسد مضغا ہر انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھرا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے اسی دل کے اندر اللہ نے حساسیت رکھی ہے ہم کہتے ہیں ہارٹ بند ہو گیا انسان دنیا سے ختم ہو گیا ہے تو گوشت کا ٹکڑا یہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے لیکن اس میں پکڑنے کی شان اللہ نے رکھی ہے یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے اندر اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس میں سونگنے کی طاقت رکھی ہے یہ بھی پاؤں بھی ہمارے گوشت کا ٹکڑا اور ہڈی ہے لیکن اس میں چلنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے یہ بھی گوشت کا ہی کا ٹکڑا ہے لیکن اس میں سننے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے پورا بدن ایک ہی چمڑی ایک ہی طرح کا گوشت سب ایک ہی طرح کا ہے لیکن اللہ کی کاریگری اللہ کی قدرت کہ ہر ایک کے اندر علاحدہ علاحدہ صلاحیت رکھی ہے کسی میں سننے کی صلاحیت کسی میں پکڑنے کی صلاحیت ہماری اور آپ کی زبان یہ بھی تو گوشت ہی ہے لیکن اس میں چکھنے کی صلاحیت بولنے کی صلاحیت تو پورا جسم چمڑی کوئی علاحدہ نہیں ہے جو چمڑی یہاں ہے وہ پاؤں پر ہے یہی وجہ ہے کہ جب بائی پاس ہو رہا ہے کوئی آپریشن ہو رہا ہے تو یہاں کی چمڑی نکل گئی تو یہاں سے نکال کر یہاں لگا دیتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ پورے بدن کی چمڑی بھی ایک پورے بدن کا گوشت بھی ایک پورے بدن کی ہڈیاں بھی ایک ہی اندر جڑی ہوئی ہے لیکن اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ اس ذات اقدس نے ہر ایک کے اندر اللہ صلاحیتیں رکھی ہے اگر انسان اس پر غور کرے تو اپنا رب اپنا معبود سمجھ میں آ جاتا ہے اپنا خالق اپنا پالن ہاتھ سمجھ میں آ جاتا ہے نہ سمجھنے والوں کے لیے تو فلائٹ کو اڑا کر کے بھی اللہ سمجھ میں نہیں آتا نہ سمجھنے والوں کے لیے تو سمندر کے اندر اندر میں سب مرین چلا کر بھی اللہ سمجھ میں نہیں آتا نہ سمجھنے والوں کو چاند کے اوپر قدم رکھ کر بھی اللہ سمجھ میں نہیں آتا اور نہ سمجھنے والا ہمالیہ پہاڑ پر جا کر بھی اللہ کو نہیں سمجھ سکتا اور جس کو اللہ سمجھا دے وہ چند ٹنکوں کے سے بھی اللہ کو سمجھ جاتا ہے چند تنکوں کے ذریعے سے بھی حق تعالی شاہوں کی قدرت میں اس سے پہلے غالباً کسی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ آپ دیکھ لیں اپنے جسم پر غور کریں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التفسیر میں لکھا ہے فرمایا کہ کھانے اور پینے دونوں کے لیے اللہ نے ایک جگہ بنائی یہاں سے کھانا بھی جا رہا ہے پینا بھی جا رہا ہے لکوڈ بھی جا رہا ہے لیکن جب بدن سے نکالنے کی باری آئی تو کھانا نکلنے کا جسم والی غذا نکلنے کا راستہ اور بنایا اور لکوڈ کے نکلنے کا پیشاب کے نکلنے کا راستہ اور بنایا اگر یہاں کی طرح کے جہاں کھانا اور لکوڈ دونوں جاتا تھا ایک ہی راستہ نکلنے کا بھی اللہ بناتا تو ہر وقت لکوڈ چیز بدن سے نکلتی رہتی کبھی ہم پاک ہی نہیں ہو سکتے تھے مالک کریم نے نکالنے کے لیے جب بنایا تو دو راستے بنائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انفس کم افلا تب اے انسان اگر تو اپنی ذات پر غور کر لے اور اسی مسئلے پر غور کر لے تو تیرا اللہ تجھے سمجھ میں آ جاتا ہے حکیم علمت حضرت اقدستانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے اس کے اختیار میں ہے لکمہ بنانا نوالا بنانا اٹھا کر منہ میں رکھا اپنے اختیار میں ہے اس کے بعد چبایا اپنے اختیار میں ہے اس کے بعد جب نگلنے کی اتارنے کی باری آئی تو دو رگیں چلتی ہے ایک سانس کی نلی اور ایک کھانے کی نلی سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں میرے اختیار میں تو ہے نہیں میں تو صرف چبانے کی حد تک اختیار تھا اس سے آگے میرے اختیار میں اب گلے میں نہیں ہے کون وہ ذات ہے جو سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی کے اندر کھانے کو لے جاتا ہے فرمائے اسی پر غور کرو تو اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے ایسے دلائل اس اللہ نے دیے ہیں ایسے دلائل کہ ہمارا بدن ہی اس اللہ کو سمجھنے کے لیے کافی و شافی ہے اگر میں میرے بدن پر غور کر لوں تو بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دل میں گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے گوشت کا لوتھرا رکھا ہے اللہ فل جسد مضرا ادا سلوحت سلوحت جسد جو کلو وہ امیر ہے پورا بدن اس کا معمور ہے خیال پہلے وہاں آتا ہے پھر پورا بدن اس کے ماتحت کام کرتا ہے سب سے پہلے خیال دل پر آتا ہے اسی لیے امام علماء کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ عقل کہاں رہتی ہے حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکر رہتی ہے دل کے اندر اور دلیل دی قرآن کریم سے فرمایا حق تعالی شان ہو قرآن کریم میں فرماتے ہیں لہم قلوب اللہ یفقہ نبی ہاں کافروں کے دل ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں معلوم ہوتا ہے دل کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے اور یہ سمجھنے کی صلاحیت یہی تو عقل ہے حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل دماغ میں رہتی ہے اور دلیل یہ دی کہ انسان کے سر پر کبھی زور سے کوئی مارتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے عقل کا محل جو ہے وہ دماغ ہے ہمارے قریب زمانے میں ہندوستان میں ایک عظیم شخصیت پیدا ہوئی اللہ مانور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جو کرن منسریم کا بہت بڑا امام ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل میں عقل کا تعلق دل سے ہے قرآن دلائل سے یہ معلوم ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے دماغ دماغ جو ہے وہ قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے ظاہر سی بات ہے کہ عقل ہے تو دل کے اندر لیکن تعلق دماغ کے ساتھ ہے اس لیے جیسے انسان کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعضا کو ایک عضو کو دوسرے عضو کے ساتھ جوڑا ہے امام غزالی نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے فرمایا کہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ انسان کے خصیتیں اگر اس کو بچپن کے اندر پیس دیا جائے کوٹ دیا جائے تو زندگی بھر اس مرد کی داری نہیں نکلے گی معلوم ہوتا ہے داڑھی کا تعلق خصیتین سے جیسے یہ بدن میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسی طریقے سے انسان کے بدن کے اندر دماغ اور قلب دونوں جڑے ہوئے ہیں رہتی ہے دل کے اندر لیکن اس کا تعلق دماغ سے بھی ہے اس لیے کبھی دماغ پر مار پڑتی ہے تو عقل چلی جاتی ہے دونوں کے ایک ہونے کی وجہ سے اور کبھی دل پر مار پڑتی ہے تو بھی انسان کی عقل چلی جاتی ہے میموری ختم ہو جاتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جگہ کا ایک ہی تعلق ہے دل اور دماغ تو دل جو ہے انسان کا وہ امیر ہے پورے بدن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے بدن کا امیر جو ہے وہ تمہارا دل ہے اچھا امیر جو فیصلہ کرے گا معمور وہی کرنے والا ہے رعایا وہی کرے گی اللہ نفل جسد مزغ ادا سلوحت سلوحل جسد کلو جب دل صحیح سوچتا ہے تو پورا بدن صحیح چلتا ہے بیدا فصد فسد الجسد کلو اور جب وہ غلط سوچتا ہے تو پورا بدن غلط کرتا ہے اندر میں خیال آیا کہ زنا کرنا ہے دیکھو غلط خیال آیا اس غلط خیال کی بنیاد پر اب میری آنکھ تلاش کرے گی کہ میں کہاں جاؤں اس مسئلے کے لیے میں ہاتھ کہاں بڑھاؤں اس کے لیے کیا کیا کوششیں کروں یہ تمام کی تمام باتوں کی اصل بنیاد میرا خیال ہے میں نے ابھی جگہ جگہ پر ایک بات کہی کہ آج کل جو طلاق کے مسئلے چل رہے ہیں اگرچہ یہ لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں طلاق زیادہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں طلاق زیادہ نہیں ہے جتنی ہندوؤں میں ہے ہمارے وہاں زیرو پرسنٹ طلاق ہے زیرو پرسنٹ یہ جتنی طلاقیں ہیں اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو ہمارے وہاں زیرو پرسنٹ طلاق ہے تاہم طلاق کا مسئلہ کیوں زیادہ پیدا ہو رہا ہے اس لیے کہ ایک نوجوان موبائل کو لے کر بیٹھتا ہے گندی تصویریں دیکھتا ہے اریانی اور برہنا تصویریں دیکھتا ہے وہ گندی تصویروں کو جب بار بار دیکھتا رہتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تصویروں کی محبت آتی ہے بیوی کی محبت نکل جاتی ہے یہ ہے اصل بنیاد اگر میرا جوان اس سے بچ جائے اس موبائل کی گندی دنیا سے تو ان شاء اللہ تعالی اس کو اپنی بیوی سے بڑی محبت رہے گی بہت پیار رہے گا بہت تعلق رہے گا یہ جو اریانیت ہم بار بار دیکھ رہے ہیں یہی وہ اریانیت ہے جو تباہ و برباد کر کے ہمارے جوانوں کو رکھ دیتی ہے اللہ ہمارے جوانوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دا فسدت فصد الجسد ہو اللہ وحی القلب جب یہ فاسد ہو جاتا ہے جب یہ غلط سوچنے لگتا ہے تو پھر آزا بھی غلط سوچنے لگتے ہیں اس نے سوچا چوری کرنا ہے تو پھر میں اسی طرح کے دماغ کو چلاؤں گا کہ چوری کا سبب کیا ہو سکتا ہے اس نے جب سوچا کہ مجھے کسی کی عزت کو پامال کرنا ہے تو رات بھر میں سوچتا رہوں گا کہ اب میں اس کو زلیل کیسے کروں اس کی کیا تدبیر سوچوں اس کے لیے کیا پلان بناؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علائن فل جسد مزبا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ محنت صحابہ کے دلوں پر فرمائی تھی سب سے زیادہ محنت صحابہ کے دلوں پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے قدیم تہان اللہ کلو بہم لکو قدیم تہان اللہ کلو بہم صحابہ کا امتحان اللہ نے لیا تقوا کی کسوتی پر ان کے دلوں کا امتحان لیا لہم جو کل امتحان اللہ کلو بہوم تقوا تو ان کے دلوں کا امتحان لیا میں اور آپ ہم پیپر بھرتے ہیں ہم امتحانات دیتے ہیں اللہ نے ان کے قلوب کو اور کیسے ان کے قلوب کا امتحان لیا حالات پہ حالات ڈال کر حالات پہ حالات ڈال کر عہد کے اندر ستر صاحب کرام کو شہید کروا کر امتحان لیا کہ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں یہ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ نبی جھوٹا ہے اگر سچا ہوتا تو اللہ کی مدد اترتی ہم تو یہی سوچ لیتے اچھا ہوا ہم تھے نہیں وہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں یا حسین ہم نہیں تھے اچھا ہوا نہیں تھے تو ورنہ حسین کو پکڑانے والے ہم ہی ہوتے کہیں فہرست نفاق میں نہ ہوتے ہم منافقوں کی فہرست میں نہ ہو وہ صحابہ کرام تھے عہد میں جب ستر صحابہ کرام شہید ہو گئے اور ستر زخمی ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ وہ تو خود مسلمانوں کے ہاتھ شہید ہو گئے عہد کے اندر جب افراتفری مچی ادھر بھی مشرقین ادھر بھی مشرقین صحابہ بیچ میں آ گئے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتھر لگا ہوا ہے آپ زخمی ہیں آپ ایک طرف کھڑے ہیں قریب میں اور ایک دو صحابہ ہیں کچھ صحابہ ادھر منتشر ہو گئے کچھ ادھر منتشر ہو گئے اسی دور دھوپ کے اندر حضرت یمان ندی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے حضرت بولتے رہے ابھی ابھی ابھی میرے والد میرے والد میرے والد کون دیکھتا ہے ارے بھائی جب افراتفری چلتی ہے تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا بس اسی حالت کے اندر حضرت یمان شہید ہو گئے مسئلہ جب ختم ہوا اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو حضرت نے حضرت حضیفہ کو بلایا حضیفہ مسلمانوں کے ہاتھوں تیرا باپ شہید ہو گیا اس کو مقام شہادت مل گیا لیکن یہ قتل خطا ہے یعنی غلطی سے مسئلہ ہو گیا تم دیت لے لو سو اونٹ ہے فرمائے یہ سو اونٹ تم لے لو دیت اسلام میں حضرت حضیفہ نے فرمایا اللہ کے حبیب میں میرے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں مجھے کوئی دیت نہیں چاہیے بخاری شریف میں ہے حضرت کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ حضرت حضیفہ کو سر رسول اللہ کے نبی نے اپنا رازدار بنا لیا کہ حضیفہ میرا رازدار اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کوئی جنازہ آتا تھا تو حضرت عمر دیکھتے تھے کہ حذیفہ مدینے میں ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ آدمی کا انتقال ہوا حذیفہ جنازے میں ہے یا نہیں اگر جنازے میں ہے تو عمر نماز پڑھتے تھے اس جنازے کی اور جنازے میں نہیں ہوتے تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے کہ حذیفہ کو اللہ کے نبی نے سارے منافقوں کے نام بتائے تھے رازدار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر رسول تھے تو بہرحال ادھر آپ دیکھو کہ صحابہ کرام کو عہد میں کیسا آزمایا اور قرآن نے اس کو بڑی عجیب انداز میں بیان کیا غم بغم لکئی لا زنوں علامہ فاتکم ولاما اصابکم فرمایا یہ غم جو تمہیں پہنچے کہ تمہارے ستیر صحابہ شہید ہو گئے ستیر زخمی ہو گئے کیوں اس لیے کہ تم نے میرے نبی کو غم پہنچایا نبی کو کیا غم پہنچایا اللہ کے نبی نے جن پچاس صحابہ کرام کو پہاڑ کے اوپر کھڑے کیے تھے ان کو کہا تھا کہ تم نیچے نہ اترنا لیکن وہ نیچے اتر آئے جس کی وجہ سے حالات آ گئے تم نے میرے نبی کو غم پہنچایا تو تمہارے اوپر یہ حالات آ گئے لیکن صحابہ اس کے اندر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا یہ نہیں کہا کہ یہ سچا نبی ہوتا تو مدد ہوتی معلوم ہوتا ہے یہ جھوٹا نبی الیاز الیاز سم سم الیاز اچھا عہد سے واپس آئے ابو سفیان روانہ ہو گیا کچھ چلنے کے بعد ابو سفیان کو خیال آیا کہ محمد بھی زندہ رہ گئے اور ابو بکر بھی زندہ ہے اور عمر بھی زندہ ہے ان سب کو ختم کرنا چاہیے تھا ہمیں راستے سے واپس آنے کا ارادہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ وہ لوگ واپس آنے کا ارادہ رکھتے تو حضرت نے مدینے میں اعلان فرمایا کہ جتنے میرے صحابہ میرے ساتھ عہد میں تھے وہ جس پوزیشن میں بھی ہو جس حالت میں بھی ہو اسی حالت میں میرے ساتھ چلنا ہے کوئی صحابی ہاتھ ٹوٹا ہوا کوئی سر پھوٹا ہوا کوئی پاؤں ٹوٹا ہوا کسی کو یہاں لگا ہوا ہے کسی کو یہاں لگا ہوا ہے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے نیزا لگا اتنا بڑا گھرا ہو گیا تھا اسی عالم میں نبی کا اعلان ہوا ہے ابھی اس اس غزوہ عہد کو پانچ سات دس دن ہی گزرے ہیں اور ادھر حضرت کا اعلان ہوا زخم کیا اچھا ہوئے ابھی تو اور حضرت کا اعلان ہوا کہ چلنا ہے ہمیں چلو میرے ساتھ جتنے عہد میں شریک ہے سارے صحابہ سارے صحابہ ان زخموں کے ساتھ پتیاں باندھ کر روانہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمراہ سب تک حضرت کے ساتھ تشریف لے گئے لیکن حضرت کا روب پڑا مشرقی نے مکہ کے اوپر ابو سفیان وہاں سے روانہ ہو گیا ٹھہر نہیں سکا مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو کیسے آزمایا گیا اس کے علاوہ موقع موقع سے دیکھ لو ہدیبیا کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ اہل مکہ نے تمہارے خلاف بہت سارے قبائل کو جمع کر رکھا ہے دور دور سے قبیلوں کو بلا کر کے تمہارے خلاف مکہ میں جمع کر رکھا ہے اور تمہیں روکیں گے تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے تمہیں مکہ میں نہیں جانے دیں گے اب حضرت احرام کے ساتھ ہے صاحبہ احرام کے ساتھ ہے جذبات ہیں حضرت نے راستے میں مشورہ فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے صحابہ سے مشورہ کیا حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے دیکھو نبی علیہ السلام اپنی رائے پیش کر رہے ہیں یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جس مسئلے میں وہی نہیں ہوتی تھی اس میں مشورہ فرمایا کرتی تھی اتنا بڑا نبی ہو کر صحابہ سے مشورہ کرتا تھا آج ہمیں اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنے میں آر اور شرم آتی ہے کہ میں کیوں مشورہ کروں ان سے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں تو بہت جانتا ہوں نبی سے بڑھ کر علم والا کون ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی مشورہ فرما رہے حضرت نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور یوں کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ جتنے قبیلے والے قبیلے کا منس مطلب ہوتا ہے جیسے ہمارے وہاں دیہات سب ہوتے ہیں دور دور اور یہ شہر ہے اب وہ سارے دیہات والے یہاں جمع ہو جائیں تو سارے قبیلے والے جو دور دور جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ سب گئے ہیں مکہ مکہ والوں کی مدد کے لیے ہمارے خلاف اللہ کے نبی نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم ان کے قبیلوں کی طرف چلے ان کے دیہاتوں کی طرف ان کی بستیوں کی طرف چلے دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی یا تو ان لوگوں کو پتا چلے گا جو وہاں گئے ہوئے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے یہاں آ جائیں گے وہ اپنی اپنی بستیوں میں آ جائیں گے تو مشرقین کا لشکر ٹوٹ جائے گا حضرت نے ایک تدبیر بتائی اور اگر وہ لوگ نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مال غنیمت عطا کر دے گا دو میں سے ایک مسئلہ ضرور ہوگا یا تو وہ لوگ اپنے اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے آ جائیں گے تو ان کا لشکر ٹوٹے گا اور اگر وہ نہیں آئے تو اس صورت میں ہماری کامیابی ہو جائے گی مال غنیمت ملے گا یہ بات حضرت نے رکھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشارہ کیا اللہ کے نبی ہم احرام باندھ کر چلے ہیں دیکھو چھوتے ہیں صحابی ہیں کیا مشورہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی ہم احرام باندھ کر چلے ہیں اور آپ نے تو حضرت بیت اللہ کا ارادہ کیا ہے لڑنے کا کوئی ارادہ ہمارا نہیں ہے ہم تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں اس لیے اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ ہم اس احرام کے ساتھ کسی قبیلے کی طرف نہ جائیں ہم بیت اللہ ہی کی طرف چلتے رہے ہاں بیت اللہ کی طرف جانے میں راستے میں کوئی روڑا بنے گا تو پھر اس صورت میں شریعت نے دفاع کی اجازت دی ہے ڈیفینس کی اجازت دی ہے ہم ڈیفینس کریں گے لڑیں گے ان کے ساتھ باقی یہ کہ ہمیں کسی قبیلے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کے مشورے کو قبول فرمایا اور یوں فرمایا ان زوب بسم اللہ اللہ کا نام لے کر بیت اللہ ہی کی طرف چلتے رہو اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ کبھی بڑوں کے ذہن میں جو بات نہیں آتی وہ چھوٹوں کے ذہن میں آ جاتی یہ ہے مشورے کا فائدہ یہ ہے مشورے کے فوائد کہ کبھی بڑوں کے ذہن میں جو بات نہیں آئی وہ چھوٹوں کے ذہن میں آ جاتی بہرحال جب وہاں پہنچے ہدے پر روک دیے گئے جب ہدے پر روک دیے گئے تو بالآخر صلح ہو گئے اب حضرت نے جو صلح نامہ لکھوایا اس میں اتنے شرائط تھے اتنے شرائط تھے اور وہ شرائط بھی مکے والوں ہی کے تھے حضرت کے تو کوئی شرائط حضرت تو ہاں ہاں ہاں انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارا کوئی آدمی مدینے آ جائے مسلمان ہو کر تمہیں واپس کرنا پڑے گا اور تمہارا کوئی آدمی مکے آ جائے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے ون وے شرط ہوئی کہ نہیں ون وے شرط ہوئی کہ ہمارا کوئی آدمی مدینے آ جائے تو واپس کریں لیکن تمہارا آدمی مکے آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے حضرت فرمایا ٹھیک ہے اگلے سال آئیں گے فرمایا ٹھیک ہے تین دن سے زیادہ نہیں رہو گے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تلوار نیام میں ہوگی باہر نہیں حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے دس سال تک ہماری تمہاری جنگ نہیں ہوگی حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے سارے شرائط منظور جو کہا وہ منظور سہیل بن عمر صلاح کے لیے آئے تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ سلح نامہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ خود سہیل کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا اور زنجیریں ہیں ہاتھ میں پاؤں میں اور اسی حالت میں وہ زنجیروں کے ساتھ آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں آپ مجھے لے لیجئے میں بڑی مشکلوں کے ساتھ آیا سہیل کہنے لگا پہلے اس کو واپس کرو سہیل ہی کا بیٹا تھا کہ اس کو واپس کرو اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی نامہ پورا کہاں ہوا ابھی تو سگنیچر نہیں ہوئی جب تک سگنیچر نہ ہو نامہ پورا نہیں ہے تم کیسے اس کو مانگ رہے ہو کہا نہیں اگر اس کو واپس کرو گے تو سلح ہوگی ورنہ سلح نہیں اللہ کے نبی نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر سہیل بن عمر کے بیٹے کو فرمایا جاؤ تم واپس صحابہ کی چیخو پکار نکل گئے خود ان کے بیٹے سہیل کے بیٹے کی چیخ و پکار نکل گئے حضرت میں کس ظلم کے اندر آیا ہوں میری بیریا تو دیکھی آپ مجھے پھر حوالے کر رہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ خیر کرے گا جاؤ واپس جاؤ کیا گزری ہوگی صحابہ پر لیکن حضرت حضرت اور کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ عمر کی بات سے ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انتہائی غصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہہ رہے السنا الحق حق ہم حق پر نہیں ہیں وہ الباطل یہ باطل پر نہیں ہے اللہ کے نبی آپ دب کر آپ دب کر سنا کیوں کر رہے کیوں دب گئے ان لوگوں سے حضرت مسکرائے حضرت نے فرمایا عمر جو میں کر رہا ہوں خیر ہے مجھے کرنے دی اسی میں خیر ہے عمر سے رہا نہیں گیا ابو بکر کے پاس دورے فرمایا ہم حق پر نہیں ہیں یہ باطل پر نہیں ہے ہمارے نبی علیہ السلام کیوں دب کر سلا کر رہے ہیں ہمیں اجازت دے دیجیے ان کے ساتھ لڑنے کی صدیق نے فرمایا نبی جو کر رہے ہیں وہ تھی ہم اس میں کچھ نہ بولیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے کہ اس وقت صحابہ پر کیا گزر رہی ہوگی لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اس کے بعد کے واقعات ہنین میں جو حالات شروع ہوئے اور چاروں طرف سے تیروں کی بچھار اور صحابہ منتشر ہو گئے کیسے اللہ کے نبی تنے تنہا کچر کے اوپر اور ابو سفیان جو ابھی مسلمان ہوئے تھے رمضان میں شوال میں ہنین ہوا اللہ کے نبی کو ابو سفیان پر پورا اعتماد نہیں تھا ان کے اسلام پر اعتماد نہیں تھا لیکن ہنین کے اندر ابو سفیان ساتھ تھے جب یوں مٹی لینے کے لیے نبی علیہ السلام جھکے تو ابو سفیان نے سہارا دیا اور سہارا دے کر فرمایا اللہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلند رکھے رفع اللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کو بلند رکھے آپ بلند ہی رہیں مجھے حکم دیجئے میری جان آپ کے لیے حاضر ہے تب حضرت کو یقین آیا کہ یہ پکے اس لیے کہ ابو سفیان تو مکہ سے پہلے ہر موقع پر امیر بن کر کے آئے تھے اہل مکہ کی طرف سے تب یقین آیا ایسے وقت میں صاحب کرام پریشان ہیں مولانا شبلی صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبی لکھی نو سات جلدوں میں ہے واقع ہنین جب بیان کرتے ایک قیامت قائم کر دی نبی علیہ السلام کی تعریف میں کہ سارے منتشر ہوئے بھاگے لیکن اللہ کے نبی نہیں بھاگی وہ اپنی جگہ دب کر کھڑے رہے تو اب شبلی صاحب فرما رہے اللہ کے نبی تھے تو اکیلے لیکن وہ ایک ملک تھا وہ ایک اقلیم تھا وہ ایک نبی ہو کر ایک پورا لشکر تھا وہ ایک سپہ سالار تھا وہ نہ ہلنے والی زمین تھی وہ نہ ہلنے والا آسمان تھا جس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہ سکی بہت پیارے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف فرمائی سیرت النبی کے اندر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہنین میں بھی صحابہ کو آزمایا گیا پھر یہ تو جنگی حالات ہیں اس کے علاوہ صحابہ کے حالات غربت تھے غریبی انتہائی صحابہ کے حالات پریشانیوں کے انتہائی درجے کی پریشانیاں ان تمام حالات میں پھر شریعت پر عمل کرنا ادھر شریعت نے حکم لگا دیا سود نہیں کھا سکتے حرام نہیں کھا سکتے ناجائز نہیں کھا سکتے کسی کا لوٹ کر نہیں کھا سکتے کسی کا مال لوٹ کر اور ہرف کر کے نہیں کھا سکتے ایک طرف جنگی حالات دوسری طرف غریبی تیسری طرف پریشانیاں چوتھی طرف شریعت کی اطاعت ان تمام کے اندر صحابہ کے دل اتنے مضبوط ہو گئے تھے اتنے مضبوط ہو گئے تھے اللہ کہتا ہے میں نے میرے صحابہ کو کسی اسکول میں بٹھا کر پیپر کا امتحان نہیں لیا میں نے ان کے دلوں کو مصیبتوں میں ڈال کر امتحان لیا لیکن میرے صحابہ نے جان دینا تو پسند کیا محمد کی شریعت کو چھوڑنا پسند نہیں کیا یہ واقعہ ہمیں اس وقت کے حالات میں بتا رہا ہے اس وقت کے جو ملک کے حالات چل رہے ہیں ان ملک کے حالات میں اس وقت کے حالات کے اندر کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی شریعت کو نہیں چھوڑیں گے شریعت متحرا یہ عجیب و غریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے ہم بہت ممکن ہے کسی کے پاس اس وقت پیسے نہ ہو مسائل آ گئے ان مسائل کی بنیاد پر لیکن اس کا مطلب ہم حرام کا نہیں لیں گے ہم ناجائز نہیں لیں گے ہم چوری کر کے نہیں لیں گے ہم کسی کا غصب کر کے نہیں لیں گے بلکہ ہم کوئی روتا ہوا ہے ہمارے دو روپے میں سے اس کو ایک روپیہ دے کر اس کے آنسو کو پوچھ لیں گے یہ تعلیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کریں گے آپ کی زندگی پر عمل کریں گے ہم تو روتے ہوئے کو ہنسانے والے ہیں ہم تو روتے ہوئے کے آنسو پوچھنے والے یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں اللہ قلوبهم للتقوى یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے لیے جب بھی کوئی حکم شریعت کا آیا جب بھی کوئی حکم آیا اللہ کے نبی کو فوج نہیں بھیجنا پڑا ملٹری نہیں بھیجنا پڑا کمانڈو نہیں بھیجنا پڑا پولیس نہیں بھیجنی پڑی ڈی ایس پی کا نظام نہیں تھا وہاں کوئی نظام نہیں تھا وہاں سب سے بڑا نظام محمد کی تعلیم تھی سنیجری تین میں عہد کے بعد عہد میں تو ابھی شراب حلال تھی بلکہ عہد میں کئی صحابہ نے شراب پی تھی طاقت اور قوت کے لیے عہد میں پی تھی صحابہ نے چونکہ حالات تھی تو قوت کی ضرورت تھی تو تھوڑی شراب پی عہد کے بعد شراب حرام ہوئی حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ شراب نوشی کا دور چل رہا تھا دوستوں احباب بیٹھے تھے شراب پی جا رہی تھی جیسے ہم جوس پیتے ہیں مل کر کے ڈرنک پیتے ہیں وہاں شراب پی جا رہی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس بھر بھر کر کے سب کو شراب پلا رہے تھے اور اتنے میں باہر کوئی اعلان کر رہا تھا تو فرمایا دیکھو اعلان کس کا ہو رہا ہے جو رحمان نے فرمایا دیکھو کس کا اعلان ہو رہا انس نے فرمایا کہ شراب حرام ہو گئی آسار پہلے سے چل رہے تھے قرآن میں پہلے سے اشارات تھے مثلا اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا وہ اس محمد اکبر نفی شراب میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے اس طرح کے اشارات تھے اب جب اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دی ان نمل خبر ول میسر ول انصاب ول ازلام رج تم من امن شیطان فرس چلے وہ شراب اور جوا یہ دونوں کے دونوں گندی چیز ہے عمل شیطان ہے اس کو چھوڑو بس تنی اس کے بعد جب یہ آیت اتری جب یہ جب یہ نبی علیہ السلاط وسلام کے اوپر حکم آیا تو اللہ کے نبی کو کوئی فوج نہیں بھیجنا پڑا کوئی ڈی ایس پی نہیں بھیجنا پڑا کوئی ملٹری نہیں بھیجنی پڑی کوئی کمانڈو نہیں بھیجنے پڑے ایک اعلان ہو رہا ہے عامی انسان اعلان کر رہا ہے اور صاحب کرام اٹھتے ہیں اور مٹکے کے مٹکے پھوڑ کر رکھ دیے گلاسوں کے گلاس توڑ کر رکھ دیے مشکیزے کے مشکیزے فار کر رکھ دیے اور ہاتھ میں گلاس تھے اس کو توڑ فوڑ کر ختم کر دیا کوئی پولیس مکان میں دیکھنے نہیں آئی تھی کہ تم نے کیا کیا اور کوئی پولیس کا نظام بھی نہیں تھا کیا بات تھی اصل نبی کی محنت اس جسم پر نہیں تھی دل کے اوپر تھی آج بھی اگر حکومت وقت جسم پر محنت کے بجائے دلوں پر محنت کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے ان کے سادھو ان ہندوؤں پر محنت کرے مسلمان کے علماء مسلمانوں پر محنت کرے عیسائیوں کے پادری عیسائیوں پر محنت کرے سکھوں کے علماء ان کے اوپر محنت کرے دلوں پر محنت ہوگی پولیسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی قلوب صاف ہو جائیں گے دل صاف ہو جائیں گے یہی محنت ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی لیکن افسوس کہ آج ساری حکومتیں اس جسم کے اوپر تو محنت کر رہی ہے دل پر کوئی محنت نہیں ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر میں پولیس سے بچنے کے لیے تو انسان گنا نہیں کرتا لیکن خلوتوں میں جاتا ہے تو سارے گنا کرتا ہے تڑھائیوں میں کیوں اس لیے کہ اس کے سامنے اس کا اللہ ہے ہی نہیں اس کا رب ہے ہی نہیں نبی علیہ السلام کی محنت جسم پر نہیں تھی نبی کی تعلیم یہ تھی جسم تو فنا ہو جائے گا جسم ختم ہو جائے گا جسم مٹی ہو جائے گا باقی رہنے والی چیز وہ تمہارا دل ہے اس دل کو بناؤ تاکہ اللہ راضی ہو جائے اللہ نفل جسد مزغ ادا سلوحت سلو حل جسد کلو وہی فسدت فسد الجسد کلو اللہ وہی القل وہ تمہارا دل ہے تو میرے بھائیوں حالات چلتے رہتے ہیں اتار چڑھاؤ ہوتا ہی رہتا ہے حکومتیں بدلتی رہتی ہے لیکن ہماری شریعت کبھی نہیں بدلتی شریعت ہر حال میں ایک رہتی ہے ہمیں تو اپنی شریعت ہی کے اوپر عمل کرنا ہے جیسے بھی حالات آ جائے بہت ممکن ہے کہ امیری کے اندر بھی کبھی غریبی آ سکتی ہے حق تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی تعلیمات ہے کہ دیکھو مال ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے کبھی امیر بھی غریب ہو سکتا ہے لیکن اس میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کو چھوڑیں گے نہیں تو جس نبی نے ہمیں دلوں کو بنانے کا حکم دیا اس نبی کا یہ فرمان ہے کیا فرمانے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہے لا تصب الاموات مرے ہو گالیاں مت دو جو مر گئے ان کو برا برا مت کہو ان کی غیبت مت کرو ان کو گالی گلوز نہ کرو ان کی برائیاں نہ کرو کیوں کئی نہ ہوں و علامہ کدموں اس لیے کہ ان لوگوں نے پالی اس چیز کو جو انہوں نے آگے بھیجی تھی قبر میں ان کو وہ چیزیں مل رہی جو دنیا میں کر کے گئے تھے اب ان کی زبان خاموش ہے وہ تو کچھ بولتے نہیں تم اب کچھ بولو گے تو تمہارا ثواب ان کے حصے میں جائے گا اور ان کا گنا تمہارے حصے میں آئے گا خانوں کا ہم مردوں کی برائیاں کر کے مرنے والوں کی برائیاں کر کے ان کی گیبتیں کر کے ان کے اوپر لانٹان کر کے بعض لوگوں کا طریق بڑا عجیب ہوتا ہے جب جب کسی کے بات میں کسی میت کے بات میں بولنا شروع کرتے کہتے ہیں اللہ اس غریب پر رحم کرے بیچارہ مر گیا لیکن وہ ایسا تھا وہ بھائی ایسا بھی نہ بولو اس کو جو کچھ ملنا تھا اس کے امال کا وہ اس کو مل گیا اگر اس میں برائیاں تھی اس میں خرابیاں تھی تو اس کی برائیاں اور خرابیاں اس نے دیکھ لی میرے بولنے سے اب کیا ہوگا ظاہر سی باتیں سوائے اس کی کہ میں اپنے اوپر گناہ لے لوں اس کے علاوہ تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اس لیے اس روایت کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو مرنے والوں کی برائیاں نہ کرو ان کی گیبتیں نہ کرو کا اپنے ثواب کو ضائع نہ کرو اس کے بعد دوسری روایت میں اور دوسری آیت میں ہم تعلی شان فرماتے ہیں کہ یو یودون مؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصب و فقت و البفان و اسم مبینہ اللہ شانو کا ارشاد گرانی ہے جو لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایزا پہنچاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی وجہ کی بغیر مقتصب سامنے والے کا کوئی قصور نہیں بغیر کسی وجہ کے ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یاد رکھو یہ بہتان ہے الزام ہے ان کے اوپر اور کھلم کھلا گنا ہے جس کو بہتان لگانے والا اپنے سر پر اٹھا رہا ہے اور بہتان کا گنا الزام لگانے کا گنا گیبر سے بہتر ہے بہت خطرناک گنا اس لیے بلا وجہ ہمیں میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کسی کے بعد میں بدزنی کا مت کرو یہ برا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے اچھا گمان رکھو اگر اچھا گمان رکھا تو یقیناً ثواب ملے گا اللہ پکڑ نہیں کرے گا ثواب ملے گا پکڑ نہیں کرے گا لیکن برا گمان رکھا تو گنا بھی ہوگا اللہ پکڑ بھی کرے گا تو پھر ہم کھا ہوگا کیوں برا گمان رکھ کر کے اپنے آپ کو پامال کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی اچھا گمان رکھے ان سے متعلق اچھا سوچے فرمایا یوزون المؤمنین مینار بغیر مختصب فقد بہتان و اسم مبینہ کسی پر الزام نہیں رکھنا چاہیے اور روایت میں ہے کہ جس نے مسلمان وہ ہے ان عبد اللہ ابن امرت العاص رضی اللہ تعالیٰ نما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم ما نہ اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامیاب مسلمان وہ ہے مکمل مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا زبان سے بھی نہیں ہاتھ سے بھی نہیں زبان سے تکلیف کیسے پہنچتی ہے برا بلا کہہ کر گالی دے کر گیبت کر کے لانٹان اور ملامت کر کے ہاتھ سے تکلیف کیسے پہنچے گی مار کر ہاتھ سے تکلیف کیسے پہنچے گی لکھ کر اور اگر ہم نے کسی کے خلاف کوئی بات لکھی اور وہ واقعتاً اس کا مستحق نہیں تھا اور ہم نے لکھا تو جب تک یہ پڑھا جائے گا اور وہ کتاب جب تک موجود رہے گی صبح شام ہمیں غیبت کا گنا ہوتا رہے گا کتنا برا عمل ہوا اس لیے فرمایا مومن مسلمان کہلانے کے قابل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ول مہاجر من حضر ہم ایک مہاجر وہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر گیا جیسے صحابہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے یا اگر ہمارے ملک میں حالات آ جائیں اور ہم دین کو ادا نہ کر سکے ہم دوسری جگہ چلے جائیں یا ہمارے شہر میں حالات آ جائیں اور ہم دین کو ادا نہ کر سکے ہم دوسری جگہ چلے جائیں یہ ہجرت ہے ہجرت کا معنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے اللہ کے نبی فرماتے وہ بھی ہجرت ہے لیکن حقیقی مہاجر اور حقیقی ہجرت یہ ہے اللہ کے منع کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جن کاموں سے اللہ نے منع کیا جن گناہوں سے منع کیا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ بلکہ وہ جو ہجرت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ بھی اسی لیے ہے کہ وہاں دین کا کام نہیں کر سکتے تھے اس لیے ہمیں جگہ چھوڑنی پڑی تو اس میں بھی تو یہی مطلب نکلا معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی مہاجر کہنے کے قابل وہ ہیں جو برائیوں سے اپنی حفاظت کرے غلط باتوں سے اپنی حفاظت کرے ہم تعالی شان ہو ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے جسم کو سنوارنے کے بجائے اپنے قلوب کو سنوارنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے جسم تو کل فنا ہونے والا ہے یہ جسم کل کو مٹی ہونے والا ہے اس پر کل ضعیفی آنے والی ہے اس پر کل برہاپا آنے والا ہے اس پر کل نلکیاں پڑنے والی ہے جس کو میں نے چگمگا کر کے رکھا ہے اس پر کل ضعیفی آ جائے گی لیکن دل اگر بنایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث قدسی میں کہ اللہ جل شان فرماتے انا ان دا من القلوب اللہ کہتا ہے میں توتے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں اللہ کہتا ہے میں توتے ہوئے دلوں کے پاس توتے ہوئے دل کون سے ہیں توتے ہوئے دل وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے توازو اختیار کی عجزی اختیار کی ان کے ساری اختیار کی تکبر نہیں کیا برائی نہیں کی اس طرح کے جو لوگ ہیں اور جس نے اپنے آپ کو توڑ دیا دنیا کی ہر چیز ٹوٹنے کے بعد سیکنڈ ہینڈ ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز دنیا کی ذرا سی ٹوٹ گئی ذرا سی سیکنڈ ہینڈ اس کی ویلیو گھٹ جاتی ہے لیکن دل کو اللہ کی عبادت کے لیے توازو کے راستے سے آجزی کے راستے سے جتنا توڑو گے ظالم کے ظلم سے مظلوم کا دل جتنا ٹوٹے گا فرمایا دنیا کی ساری چیزیں ٹوٹنے کے بعد ویلیو گھٹ جاتی ہے دل کو جتنا توڑو گے اللہ کے وہاں اس کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی اس کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے اسی لیے فرمایا ان سیرت میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں اللہ ح شان ہم تمام کو ظلم ہونے کی صورت میں بھی ہمارے صبر کے دامن کو اللہ تعالی ہاتھ سے نہ چھڑائیں اخلاق حمیدہ سے متصف رہے اور تعالیٰ ہمیں اپنے قلوب کو بنانے کی اور قلوب پر محنت کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت یا رحم الرحمین اٹھارہ انیس بیس نومبر جمعہ کے اثر کی نماز سے اتوار کے ظہر سے پہلے تک انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ہمارے سورت اور سورت کے اطراف کا اجتماع طے ہوا ہے اون گاؤں میں سارے احباب سے گزارش ہے کہ اس اجتماع میں پہنچنے کی بھرپور کوشش کریں صرف دعا والا مجمع بن کر نہ جائیں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس دن دعا ہوتی ہے اسی دن لوگ جاتے ہیں جو دعا والا مجمع کہا جاتا ہے پورے تین دن لگائیں چاہے رات میں گھر آ جائے اگر آپ کو تھن لگ رہی ہے کوئی مسئلہ ہے حالانکہ وہاں سونے میں بھی مزہ آتا ہے لیکن بہرحال اگر کوئی مسئلہ ہے بیماری ہے ذوق ہے کمزوری ہے تو آپ یہاں آ جائیں آپ کے قریب ہیں لیکن اجتماع میں پہنچنے کی خوب کوشش کریں جناب عبدالرزاق بھائی کھلوسیا کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائیں ان کے درجات بلند فرمائیں ان کے پسمان کو صبر جمیل عطا فرمائیں محمد زاہد تین سال کا ہو گیا ہے لیکن بول نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کو قوت گویائی عطا فرمائے تعالیٰ اس کو چلنے کی بیٹھنے کی قوت عطا فرمائے اور بولنے کی طاقت عطا فرمائے اور تمام بیماریوں سے ہم کو بھی اللہ اور ہماری اولادوں کو بھی پورے پورے شکار دعا کے بعد آپ لوگ ملاقات نہ کریں وہ کچھ بیت ہونے والے ہیں کچھ عورت کچھ مرد وہ لوگ صرف بہتے رہیں صلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندام ولا محظومين اے الله ہم سب کے حالات کو درست فرما ہمارے قلوب کو اللہ دین کے اوپر مضبوط سے مضبوط فرما اللہ ہمارے قلوب کے اصلاح کے ہم سب کو توفیق عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے دلوں میں تیری اور تیرے حبیب کی سچی محبت پیدا فرما عقیدت پیدا فرما اللہ ہونے والے اجتماع کو بےحد کامیاب فرما اللہ اس سے جماعتوں میں نکلنے والوں کا نکلنا آسان فرما ان کے نکلنے کے بعد ان کے پسمان جگہ اور ان کے اہل و عیال کی پورے پوری حفاظت فرما اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اللہ جو بول نہیں سکتے قوت گویائی عطا فرما جو چل نہیں سکتے اللہ کو چلنے کی قوت عطا فرما ہماری ہماری نسلوں کی بھی تمام طرح کی بیماریوں سے پورے پوری حفاظت فرما کینسر سے حفاظت فرما برین ہیمریج سے حفاظت فرما فالج لقوے سے حفاظت فرما اور جو اس طرح کی بیماریوں میں ہے ان سب کو عافیت صحت شفا عطا فرما اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما اس وقت ملک کے حالات اللہ بد سے بد بن کر جا رہے ہیں اللہ تو ہی خوشگوار کرنے والا ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ فیصلے تو تیرے ہی وہاں سے ہوتے ہیں اصل فیصلہ کرنے والا تو تو ہی ہے میرے مالک ہو سکتا ہے تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے اس لیے اس طرح کے فیصلے ظالموں کے ہاتھ ہو رہے ہیں الہ العالمین خوشگوار سے خوشگوار فیصلے فرما دے بہتر سے بہتر حالات پیدا فرما دے تنگیوں کو دور فرما دے پریشانیوں کو دور فرما دے مسائل کو دور فرما دے اے اللہ ملک کے عمرا کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کی توفیق عطا فرما رعایا کو ملک کے قوانین کی پابندی کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصلی اللہ علیہ نبی الکریم گیا ندی اللہ لا إله إلا www.attableek.com The Reviver of